ان سے پہلے نو کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندہ کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنوین ہے اور اسے جھڑکا